عیسیٰ بن یونس جریر اور سفیان نے سلیمان تیمی سے روایت کی کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور عیسیٰ کی حدیث میں مزید یہ ہے جس رات مجھے اسرا پر لے جایا گیا میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر 6158